ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بارہ فرمایا اے معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تین بار ایسا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالی اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس